عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا اور آپ پر کتاب نازل کی آپ پر جو کچھ نازل کیا اس میں آیت رجم بھی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائے گا تو کہنے والے کہیں گے اللہ کی کتاب میں ہم رجم کا حکم نہیں پاتے ایسے لوگ اللہ کا نازل کردہ ایک فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے خبردار جب زانی شادی شدہ ہو اور گواہ موجود ہوں یا جس عورت کے ساتھ زنا کیا گیا ہو وہ حاملہ ہو جائے یا زانی خود اعتراف کر لے تو رجم کرنا واجب ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بتیس یہ حدیث صحیح ہے